بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ نبوت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی چونکہ عرب میں صدیوں سے کفر و شرک کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ہر شخص اس میں مبتلا تھا اس لیے کھلم کھلا پیغام حق پہنچانا ایک مشکل کام تھا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی ہمدرد اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تجارت کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی آمنا و صدقنا بول اٹھے اور ایمان دے آئے لڑکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے خاتیموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید ابن رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا یہ چاروں حضرات پہلے ہی دن سے مسلمان ہو گئے ان حضرات کا ایمان لانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے بخوبی واقف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی روشن دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک دیہات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کھجور کے خوشے گچے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے گچے کو بلایا وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا قرض کی ادائیگی کے لیے سکھائی اللہم اکفنی بحلالکا الحرامکا وابنینی بفضلکا من سواکا ذرا ترجمہ دیکھئے اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق عطا کر کے حرام سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے یاد ہوگا آپ کو شب برات کے موقع پر یہ دعا میں نے آپ لوگوں کو بتلائی تھی کہ حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بہت قرض ہو گیا ہے میں قرض کے بوجھ میں دب گیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آج میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ اور نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا اگر وہ قرض پہاڑوں کے برابر بھی ہوگا تب بھی وہ ادا ہو جائے گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی تھی جو میں نے آپ کو شب برات کے موقع پر سنائی بھی تھی بعد میں مسجد کی طرف سے پرنٹ کر کے اسے تقسیم بھی کیا گیا تھا تو یہ بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں جو مورگیجز میں لونز میں اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی پیاری یہ دعا ہے اور ماشاءاللہ بڑی افیکٹو ہے ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی عادت ڈالو اللہ وَأَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَلْحَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے جبکہ اسے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ خوش دلی سے پورا پورا صدقہ اس شخص کو دے دے جس کو دینے کا حکم ملا ہے فائدہ دو صدقہ کرنے والوں سے مراد ایک خزانچی ہے دوسرا مالک ہے جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اگر خزانچی امانت داری کے ساتھ مالک کے حکم کے مطابق خوش دلی سے صدقہ کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار فرمایا ہے ایک آدمی صدقہ دینا چاہتا ہے آپ کو ذمہ دار بنا دیا کہ بھئی ذرا میری طرف سے صدقہ دے دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ذمہ دار بنایا گیا اگر وہ امانت داری سے یہ صدقہ پہنچا دیتا ہے تو اس ذمہ داری اور امانت داری پر اللہ اسے بھی صدقہ دینے کا ثواب نصیب فرمائیں گے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکات ادا نہیں کرتے آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹ کو داگا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو اللہ حفاظت فرمائے دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور جو نیک نیکمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے لہذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید بھی رکھنی چاہیے آخرت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق پر مبوس فرمایا اگر دوزک کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار دوزک کے کپڑے کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں گے طب نبی سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر حضور کو دم کیا دعا یہ ہے بسم اللہ یمری کا ومن کل دائن یشبی کا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل دی عائنی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے ہر بیماری سے اللہ آپ کو شفا دے اور بری کر دے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لے اور اللہ بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرمائے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوست تک پہنچاتی ہے اور جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح ہم بڑے آپس میں بڑوں کو جھوٹ نہ بولیں اسی طرح بچوں کو بھی جھوٹی باتیں نہ کیا کریں وہ ایک روایت جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں ابو داؤد شریف کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ادھر حضور موجود ہے ادھر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس عورت نے جب اس بچے کو دیکھا عورت کو بچے پر بڑا پیار آ گیا خوبصورت سا بچہ کھڑا ہوا تھا تو اس عورت کے دل میں آیا اس بچے کو میں گود میں اٹھا اس اس سے پیار پیار کرو تو عورت نے بڑے بچے کو کہا آؤ آؤ بیٹے آ جاؤ میرے پاس آؤ اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو بلا رہی ہے بچہ نہیں آ رہا ہے تو اس عورت نے اس بچے کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کہہ دیا آؤ میرے بیٹے لیے آ جاؤ اگر تم میرے پاس آؤ گے نا تو میں تمہیں چیز دوں گی اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں انعام دوں گی ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور اس عورت کو پوچھا میری بہن اس بچے کو بلا رہی ہو اور یہ وعدہ کر رہی ہو کہ اگر تم میرے پاس آئے گا تو میں تمہیں کچھ دوں گی کیا باقی تک دینے کا ارادہ ہے یا صرف بچے کو بہلا رہی ہو تو اس عورت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں باقی تک میرا دینے کا ارادہ ہے یہ دیکھو میرے پاس کھجور ہے اگر یہ بچہ میری گود میں آئے گا نا میں اسے انعام کے طور پر ایک کھجور دوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بہن اگر کھجور دینے کا ارادہ ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ اگر دینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور صرف تم بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولی ہوتی تو یہ تمہارے بولنے کی وجہ سے تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا اندازہ لگاؤ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کو نہ جانے کیسے کیسے جھوٹ بول دیتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی لیے تو قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والے کی سزا کتنی خطرناک بیان کی قرآن کہتا ہے لا اللہ علی القادمین کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر تو اللہ کی لانت اور اللہ کا قرض اترتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے جمعہ کا مبارک دن ہے چلتے پھرتے درود پاک کا بڑھ دو ہم سب مل کر چلیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آمین یا رب العالمین